الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سورة البقرة في آية نمبر نو كل علامہ سیوطی رحمة الله علیہ کی تفسیر کے مطابق اس کی تفسير ہوئی تھی مطلب مطالب بیان کیے گئے تھے منافقین یقادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو ایمان والوں کو وما یقدعون الا انفسهم وہ اپنے ہی ذاتوں کو دھوکہ دیتے ہیں وما یشعرون اور جانتے بھی نہیں ہیں اس بات کو کہ ان کا خدا ان کا دھوکہ دینا وہ انہی کی ذات کے لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم ذات صدور ہے ہر چیز کو جانتی ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ ان کے اپنے ہی معاملے کی طرف اشارہ ہے کہ خود ہی سے مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ذکر کیوں کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقین کے اس معاملہ کو اس شخص کے حال کے ساتھ تشکیل کی گئی ہے جو اپنے ہی دوست کو دھوکہ معاملہ دھوکے کا معاملہ کرتا ہے تو مجازی طور پر یہ نسبت اللہ کی طرف کرتی ہے حالانکہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہی ہے پھر تو ہونا واحد اور مقادہ یہ باب سے ہے جس کا خاصہ یہ ہے کہ شرکت کو قبول کرتا ہے جیسے خا دادا چاندین سے لڑائی کا ہونا شاد اعلیٰ ایک دوسرے نے جھگڑا کیا سارا ایک دوسرے نے آپس میں مارا تو خا آ کا مطلب بنے گا ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کا مطلب وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا لیکن یہاں یوخاد رونا کے بعد بارے کا جو خاصہ بیان کیا جاتا ہے وہ فائدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ وہ مجرد کی تقسیم میں بھی آتا ہے وہ من جانب واحد بھی ہوتا ہے کہ مفادہ جس طرح دو طرف سے ہوتا ہے اس طرح ایک طرف سے بھی ہوتا ہے تو مفادہ جو ایک طرف سے ہے یہاں پہ وہ منع مراد ہے جیسے کہا اب تو لکھا میں نے چور کو سزا دی اب یہ تو نہیں کہ میں نے اور چور نے آپس میں سزا دی ایسے نہیں ہوتا ہے ذکر اللہ میں تحسین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس میں یخادعون اللہ بلدین آمان کلمہ تحسین ہے ففی قراءت وما یخادعون اور ایک قراءت میں یہاں پہ آیا وما یخدعون اللہ انفسہم ایک رات میں یوقا درونا فی قلوب مرض فزادهم اللہ مرضا آیت نمبر 10 لکھیے فی قلوبهم مرض ان مشرقین کے دلوں میں مرض ہے مرض اچھا یہ بات دل میں رکھیے میں یہاں رکیت تھا کہ میں کسی کل کروں گا کہ نفاق یا منافقت جو ہے یہ خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے ہے اس کا بھی یہ شروع ہوئی ہے اس کا دور تو پرانا ہے بڑی قدیم ہے اس کی تاریخ لیکن مناسب کی ابتدا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کی شریعت سے لے کر تو یہ مدینہ تشریف آنے کے بعد ہوئی جب حضور صدر مدینہ تشریف لیا اس کے بعد ہوئی ہے منافق کی ابتدا اور یہ ہوا یہ تھا اصل میں واقعہ یہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد تو پھر مدینے میں یہودیوں کے جو قبیل آباد تھے بنو کا بنو نذیر یہ قبیل یہودیوں کے آباد تھے اسی طرح اور, اور خزرج یہ بھی قبائل آباد تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سیاسی اتحاد یا سیاسی معاملات کیے جب یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عام طور سے کہتے ہیں کہ مشہوری ہو گئی اس طرح آپ کا شہرا کا چرچا ہونے لگا آپ ان میں ایک بندہ تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابئی بن سلول عبداللہ بن ابئی بن سلول یہ رئیس المنافقین کا اس کو لقب دیا گیا رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا منافقین کا سردار تھا یہ عبداللہ بن ابئی بن سلول وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و حضور کو سب کو اکٹھا کرنا چاہا اور معاہدہ کیا کہ جب بھی مدینہ کے اوپر ریاست کے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم پھر مطلب کو مدد کو نہیں دیکھیں گے مل جل کے سب اس کا مقابلہ کریں گے تو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اوس اور جو دو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ابھی یہ آپ کی ریاست سے آپ کے مدینہ سے سے لانے پہلے کی بات ہے ان کے آپس میں بہت سارے بہادر نوجوان آپس میں مارے گئے قتل کیے گئے پھر یہ جو عبداللہ بن اللہ بن سلول تھا بڑا بڑا شاداب اور مکار اور ایار تھا دونوں قبیلوں کے درمیان صلاح کرائی جائے اور ان کا سردار بنا جائے تو اس نے یہی کام کیا دونوں کی طرف کی دونوں کو ایک پہ لے آیا اور پھر اس کی مشہوری ہوئی اور مدینہ میں کریم کہ لوگ لوگوں میں یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم اس کو اپنا تسلیم کر لیں اس کو ہم مدینے کا سردار تسلیم کریں لوگوں میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ یہ بن جاتا مدینے کا سردار کہلاتا اپنی عیاری کی وجہ سے کی وجہ سے لیکن اسی میں ابھی اس کو لوگوں نے بنایا نہیں تھا باقاعدہ لیکن دل سے تسلیم کر لیا تھا اعلان بھی کیا تھا کہ ہمارا سردار ہے تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے آتے ہیں مدینہ میں جیسے آتے ہیں تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے پھر آپ جیسے ہی معاہدات کرتے ہیں یہودیوں سے تو اور چار چاند رکھ جاتے ہیں پھر لوگوں کی جانب لوگوں آپ کی کشش ہے وہ لوگوں کو کھینچتی رہی اپنی طرف اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھتا رہا پھر آخر کیا ہوا مدینے میں آپ کا راج ہو گیا وہی حضرت جو تھے قبائل ان کے لوگ بہت سارے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ابھی اس سے یہ بات حضم نہ ہوئی تو میری سرداری اچھی بھلی آ رہی تھی یہ محمد جو مکہ سے آئے ہیں ان کی وجہ سے میری سرداری ماری ہے اب یہ جو دل میں بک سے لے کے کھڑا ہوا بس اس نے شیطانی شروع کر دی مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن جاتا کفار کے سامنے کفار بن جاتا مسلمانوں کے سامنے آتا تو کہتے کالو آمنا نہ ہم کو ایمان لے کر آئے پھر دوسروں کے سامنے جاتا تھا کہ نہیں ہم تو ان سے مزاق کر رہے ہیں ہم کہاں ایمان لانے والے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا تو منافقت کا آغاز پھر کس شخص سے ہوا عبداللہ بن ابئی بن سلول اور یہ پھر رئیس المنافقین کہلایا ان کو خناس تھا کہ غزوہ عہد میں تین سو آدمیوں کو لے کر حضور کے ساتھ گیا تو تھا لیکن وہاں سے جیسے ہی جو ہے وہ پتہ چلا کہ کفار کا لشکر زیادہ ہے فوراً وہاں سے راہی فرار اختیار کی کہ محمد ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہم تو جاتے ہیں آپ یہاں پہ لڑو تین سو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا وہاں بہرحال اس بندے سے مناسب کی ابتدا ہوئی فرمایا کوئی مہاراجن فزاد مرض کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے مرض سے مراد امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نکالتے ہیں شکن و نفاق ٹھیک ہے کہ مرض سے مراد یہاں پہ کیونکہ جب نفاق میں سوال بنتا ہے نا تو یاد رکھیے گا وہ پھر سوال یہ کہتے ہیں کہ ایک آئے دے دیں گے آپ کو بھی مرد اللہ مرد کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل جو ہے نا بطرز علامت یوسی فرمائی یوں کہتے ہیں علامت یوسی کی تفصیل کے مطابق اس کی تفصیل کریں اس لیے الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مرد سے مراد کیا ہے شک اور نفاق ان کی منافع فهو يمرض ان کا شک اور نفاق ان کی منافقت ان کے دلوں کو مریض بنا رہی ہوتی ہے اور یا ان کے دلوں کو کمزور کر دیتی ہے سزا رحم اللہ مرضا بس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو ان کے مرض کے اندر یعنی ان کے دلوں کا نفاق اور بڑھا دیا فیما انسل قرآن فریم رہی اس وجہ سے پہلے تو ان کی دشمنی تھی رسول خدا کی ذات سے منافقین کی صحابہ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا نکل اور قرآن کا انہوں نے انکار کیا ان کے مرد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان کو توبہ کی توفیق نہیں عذاب بلحم ممکنہ قانون یقین اور ان منافقین کے لیے دردناک آزاد ہے مولم یعنی سخت یعنی والا تکلیف دہ آزاد بما قانون یقین بسبب اس کے جو کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے مسلمانوں کے سامنے کوئی اور روح اور اپنے سامنے کوئی اور روح یعنی اپنے قول میں جھوٹ بولتے تھے کہتے تھے آ ہم ایمان لے کر آئے یہ جھوٹ تھی ان کی بات خود جھوٹ بولتے تھے پھر تشدید یہ یک زیبون ایک کی رات میں یک زیبون ہے ایک ہی ایک کی رات کے اندر یہ پل زیبون ہے یہ پل زیبون پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ تقدیر کرتے تھے نبی اللہ اللہ کے نبی کی اور تخفیف آئی تھی قولیم آمنا اگر تو اس کو یک زیبون پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ جھوٹ بولتے تھے اپنے قول کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اس میں جھوٹے تھے اگر یہ پڑھے پھر اس کی تصویر ہوگی یوکر زبون نبی اللہ کہ یہ اللہ کے نبی کو جھوٹ لاتے تھے دونوں پہ لاتے اس کے اندر آئی اور مرد سے مراد علامہ رحمۃ اللہ نے اپنے قول میں لکھا ہے شک اور نفاق یہ روحانی مدد کی جانب اشارہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کفر ہے شرک ہے چہل ہے بخل ہے یہ فصل ہے ہے ہے ہے بخل یہ سارے کے سارے کیا ہیں روحانی امراض ہیں روحانی امراض اور اس سلسلے میں اگر آپ کا کسی کا شوق ہو تو ایک کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقش بندی برکات مطالعہ کی چھ روحانی بیماریاں ہے کتاب کا چھ روحانی بیماریاں یہ بڑی زبردست کتاب ہے عداوت ان کے اوپر مبنی یہ کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے جدید تو اس کا مطالعہ کر دیجیے اچھا جی آگے دیکھیے آیت نمبر گیارہ جب ان سے کہا جاتا ہے ان ان سے سے منافقین منافقین جس کا پیچھے ذکر چل رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اے لہا منافقین سے فساد فساد مت مت کرو مچاؤ بالکل فری کفر اختیار کر کے اور عامل ایمان اور ایمان میں رکاوٹ ڈال کر یعنی لوگوں لوگوں کے لوگ جو ایمان کی طرف مائر ہوتے ہیں ان میں رکاوٹ رکاوٹ نہ ڈالو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ نہ کرو ان کو ایمان لانے دو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر اور کفر اختیار کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ یہ کیا کہتے ہیں یعنی تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں معاشرے کی ہم تو والے ہیں ہی نہیں بلئی کا ماں اور جس راہ پر ہم ہیں لئی سا ماں نہیں ہے وہ رستہ نقل والے جس پر ہیں بھی فساد و فساد کا رستہ ہے ہی نہیں فاد اللہ تعالیٰ رب علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے فرمایا خبردار ان نہ کو نکل مکتی دوں جیسے یہی یہی تو ہیں فسادی یہی تو ہیں فساد کرنے والے شروح لے کر یہ جانتے نہیں ہیں عقل نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آ تم ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے آمن الناس ناس کی جو تشریح کی علامت وہ ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تم جس طرح ایمان لے کر آؤ تو کیا کہتے ہیں آلو انو کیا ہم ایمان لے کر آئے کما اس طرح کا آمنت الفاظ جس طرح کے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے فہاد اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے بے وقوف ان کو سفہا کہا بے وقوف کہا اے الجوہا یعنی کہتے یہ جوہدا اعلان لانا کا فعل ہی ہم تو ان کی طرح کا فعل ان کی طرح کا عمل کرتے ہی نہیں قال اللہ تعالی رسن علیہ یعنی ہم ان کی طرح کے عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی نے ان کے رد کے طور پر فرمایا اللہ انہم ہم سفہا سبحان اللہ اللہ خود صحابہ کی گواہی دے رہی اللہ کہ بے شک یہی یہی تو ہیں کہ جو بے وقوف ہیں یعنی منافقین غریب یاد ہم لیکن اس بات کو جانتے نہیں منافقین کی ایک اور فصرت کا ذکر کر دیا کپر کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کپر جو ہے اس زمین میں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زمین کے اندر فساد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر آپ دیکھا جائے اگر منافع کی تعریف کریں تو تعریف یہ ہے کہ جس کے قول اور اس کے عمل میں تداد پایا جائے اسے منافع کہتے ہیں اور کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے اسے منافع کہا جاتا ہے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کی حالت کے اوپر آج کل کے معاشرہ کے اندر تو میرا خیر سب کے اوپر ہے ہم دکھاتے کچھ اور ہیں ہم ہیں کچھ اور یہود و منود کی جتنی چیزیں ہیں جتنی ان کے صحیح ہیں اور جتنا ان کا خوش مبنی لٹریچر ہے اس سب کو سب اپناتے ہم ہیں لیکن زبان سے کہہ رہے ہوتے اللہ رسول رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے قرآن سے ہمیں بڑی محبت ہے کے اور اللہ سے محبت ہو تو ان کے احکامات کو اپنایا جائے تب پتہ چلے گا کہ واقعی صحیح باقی وغیرہ تو دیکھیں کے اندر ملوث ہے سہارے کے اندر ملوث ہے زبان سے کسی اور چیز کا اقرار ہے عمل سے کسی اور چیز کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دی اور یہ معاشرے کے اندر مغربی یلغار کچھ ایسی پڑ ہے کچھ ایسی تہذیبیں رائج ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ پیچھے چھڑانا معاذ اللہ سے مشکل ہو چکا ہے اگر کوئی کہہ بھی دینا کہ یار چھوڑو یہ کیا کرتے جا رہے ہو کس سمجھ میں جا رہے ہو تو اسے کہیں گے یہ تو پتھر کے زمانے کا آدمی ہے تو یہ تو پرانے زمانے میں کس سے بیان کرتا ہے پھر پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے اور یار یہ وہی چودہ سال پہلے تو قرآن پڑھ کے سناتا ہے یہ وہی چودہ سال پہلے کی حدیثہ کو تیار نہیں ہٹ درمی ہے ہٹ درمی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرنا اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا ورنہ حال کوئی نہیں معاشرے میں کھلی آنکھوں سے ہر چیز نظر آ رہی ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے ہماری کانفرنسیں کیا ہیں ہمارے جلسے کیا ہیں ہمارے تعلقات دوسروں سے کیا ہیں ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے ہمارے اعمال کیا ہیں ہر چیز کو پتہ کھلے عام ہے ہر چیز ہر چیز نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہر ڈر نہیں ہے اسلام کی طرف پھر بھی کوئی راغب نہیں ہوتا اور خدا نہ خاصا کوئی اشارہ کو اپنی زبان کے اسلام کا نام لے بھی آتا ہے نا تو ہزاروں اور یہ پتھر کے دور کا یہ پرانی ذہنیت کا آدمی ہے ہے اس اس کو کو نہیں دنیا میں چلنے کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کو چلا کیسے جاتا ہے اس قسم کی کمنٹ سننے کو ملتے ہیں لیکن ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پکے ہیں دین ہیں ہمارا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے تو یہ منافقین بھی کیا کرتے تھے کہتے ہم تو نہیں ہم تو رکاوٹ ڈالتے نہیں ہیں ہم تو فساد مچاتے ہی نہیں ہیں آج کا مسلمان بھی نہیں کہہ رہا جو آمدن کر کے دکھا رہے بھی کہتا کہ ہم تو نہیں ہم تو فساد مچاتے نہیں ہیں ہم تو فساد مچاتے ہی نہیں ہیں سارا کچھ کر بھی رہا ہے تو جو مغرب میں ہو رہا ہے وہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی کہتا ہم تو کچھ نہیں کرتے ہم تو ہم تو اپنے ملک کی ترقی سوچ رہے ہیں ہم تو روشن خیالی سوچ رہے ہیں ہم تو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ جدید لوگوں کے ساتھ چلنا کیسے ہے ہم تو لوگوں کو جدید علوم سے آشنا کر رہے ہیں ہم تو ترقی کا سفر کر رہے ہیں ہم تو انقلاب لے کے آ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن عمل سارے کے سارے اللہ ہیں یہی بے شک یہی لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اس میں خاص بات آیت میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں آمن نام تم ایمان لے کر آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے اور لوگوں سے بڑا صحابہ کرام کی ذات ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جو معیار حق ہیں یعنی حق دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھا جائے باطل دیکھنا ہو تو پھر بھی صحابہ کو دیکھا جائے کہ کن چیزوں کو صحابہ نے باطل کہا وہ باطل ہیں کن چیزوں کو صحابہ نے حق کہا وہ حق ہیں گویا حق کے پہچاننے کا معیار صحابہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے جی ہاں اور پھر جب منافقین نے کہا نا کہ یہ تو بے وقوف ہیں ہم ان کی طرح ایمان کو لے کر آئے تو اللہ نے صحابہ کی گواہی خود دی ہے کہ وہ بے وقوف نہیں بے شک تم بے وقوف ہے منافقین تم بے وقوف ہو صحابہ بے وقوف نہیں تو جس نے دین پر چلنا ہو وہ صحابہ سے چلنا سیکھے جی ہاں نبی علیہ وسلام کی جتنی احادیث محفوظ ہیں وہ صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہیں قرآن سے محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے ورنہ ہمیں کہاں ملتا ہمیں کیا پتہ چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا وزٹ نہیں کیا پوری دنیا میں حضور تو نہیں گئے حضور تو جزیر عرب میں رہے ہیں چند ایک ملکوں میں گئے ہیں بس باقی پوری دنیا میں جو پھیلے ہیں وہ تو صحابہ پہنچے ہیں جو آپ کے یافتہ تھے جن کی شاد کا سبب بنے ہیں تو صحابہ معیار حق ہیں ماننا پڑے گا لیکن ہمارے ہاں ہی کچھ گروپس ایسے ہیں ٹھیک وہ صحابہ کو معیار حق مانتے ہی نہیں ہیں الٹا صحابہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں ذاتیات پہ آتے ہیں کبھی صحابیات کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کبھی صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں تو ہر ایسا انسان جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے غلط بات کرتا ہے غلط روش اختیار کرتا ہے وہ انسان اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج ہی ہے ایمان والا نہیں ہے لاکھ دعوے کر لیں ہیں ایمان والے جیسے مشرقین کرتے یہ منافقین کرتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو ہی تم ہیں تمہیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہ انسان جو صحابہ کا مخالف ہے کسی ایک ادنا صحابی کی بھی ضد اس نے اپنے ذہن میں رکھی اس نے دل میں بٹھا لی تو ایسا انسان دارہ اسلام سے خارج ہے اور مسلمان کو ہلانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں صحابہ کی بہت سی جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الائے کا مستقون الائے کا محتدون الائے کا مستقون الائے کا مخلصون الائے کا راشدون ربی اللہ عنہ رضوان وقل نباد اللہ الرسنا لقد ربی اللہ عنہ المؤمنین یہ ساری صحابہ کی شان میں آیا تھا الائے کا الفائزون سارے صحابہ کے بارے میں اب صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں کوئی انسان اٹھتا ہے آج کے معاشرے کا صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ انسان ناکام ترین انسان ہے کہ یہ کامیاب لوگوں کے اوپر اعتراض کر رہا ہے لہٰذا ہر وہ انسان جو صحابہ کی تقلید کا صحابہ کی عظمت کا عزت کا خیال نہیں کرتا وہ انسان درا اسلام سے خارج ہے بلا شک و شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کیونکہ صحابہ کی ذات پہ اعتراض کرنا خود رسول خدا کی ذات پہ اعتراض کرنے کے مترادف ہے صحابہ نے جو علم حاصل کیا تربیت پائی اللہ کے نبی سے حاصل کی اور رسول وہ خدا معلم ایسے تھے کہ کامل معلم تھے اور انہوں نے تربیت بھی صحابہ کی کامل طریقے سے کی ہے اور ان کی تربیت کے اندر تو فرق رہا ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کے اندر فرق کیسے آ گیا جی اس ہاں۔ لیے صحابہ کی ذات کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا جو کرے گا وہ اسلام سے خارج نہیں چودہ میں ادھر لادی نہ آ مانو آلو آ بندہ یہ منافقین کی ایک اور خطرت کا ذکر ہے یہاں سے انشاءاللہ شاء چل پڑے